اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم گرامی ہمارے سلسلہ دعوت کتاب شریف چھ سو اڑسٹھ ابلیک چار سو دس چار سو دس کے درست کی تعداد ہے اس میں ہمارے سلسلہ جو ہے اوراد فتح میں آسم الحسنہ کی شرح میں مقدس نمبر اور یا یعنی یا حلیم حلیم کے بارے میں ہمارے وہ ہے اور آشا یا حلیم کی جو اس کی لغوی تشریح اور توضیح پورا ہو گیا ابھی جو حلیم جل جلال الحلیم جل جلال قرآن پاک میں اس عنوان سے ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے اس مقدس قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے اس مقدس قرآن پاک میں ہے نہیں ہے ہاں جی اس سلسلے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے تاکہ جو ہے ہمیں یہ بھی علم ہو جائے کہ بھائی اس مقدس قرآن پاک میں ہے اور اللہ نے خود فرمایا میں حلیم ہوں ہاں جی اللہ نے خود فرمایا کہ اس کی ذات اقدس نہایت برتبار ہے ہاں جی نہایت شعور ہے اے اللہ تعالیٰ کی خود اس کے اپنی کلام مقدس میں اس قسم کے بارے میں کیا فرمایا اس کی تھوڑی توجہات کریں گے تو یہ سو مقدس الحلیم جو ہے جل جلال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کے طور پر جو ہے گیارہ مرتبہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کے طور پر ثابت ہونے کے لیے ایک دفعہ ہونا کافی ہے قرآن پاک میں ہاں جی، لیکن یہ سو مقدس گیارہ مرتبہ ذکر ہوا ہے لیکن یہ سو مقدس گیارہ مرتبہ ذکر ہوا ہے یہ <coughs> یہ صفت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہونے کی حلیم ہونے کی صفت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے نیز بندوں کو امید دلاتا ہے کہ جو ہے اے میرے بندے ہاں جی میرا اللہ میں اللہ الحلیم ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہے میں اللہ جو ہے میں اللہ ہوں اور میں اللہ علیم ہوں اللہ یہ چیز ہمیشہ گیارہ دفعہ اپنے مقدس کلام میں اپنے بارے میں یہ فرما کر الحلیم الحلیم گیارہ مرتبہ اللہ اپنے بندوں کو یہ امید دلاتا ہے کہ جو جو ہے ہے میرے بندے میں اللہ الحلیم ہوں میں پردہ جو ہے میں اللہ بردبار ہوں ہاں جی، حلیم کا تو معنی بردبار ہے نا میں بردبار ہوں لہذا کبھی نا امید نہ ہونا بلکہ جتنا ہو سکے جلدی اس رب حلیم بدوار اللہ کی درگاہ میں رجوع و توبہ کریں اگر تم سے کوئی غلطی ہوا ہے تو اللہ مہربان ہے اللہ حلیم ہے ہاں جی اس کی درگاہ میں رجوع کریں توبہ کریں اس سے نومید نہ ہو جائیں کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے بہت بردوار ہے تاکہ اس کی حلیم تاکہ اس اللہ حلم و اف مغفرت جو ہے تمہارے شامل حال ہو جائے یہ سے مقدس جو ہے گناہ گار بندوں کے دلوں سے خوف و واشت کو دور کرتا ہے ہاں جی بندہ جو ہے اپنے عالم آخرت کے بارے میں خوف رکھتے ہیں لیکن جب انہیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو اب ایک ایسے ذات مقدس کے درگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا جو حلیم ہے ہاں جی کہ وہ اللہ نہایت بردوار ہے اس نے خود فرمایا میں بردوار ہوں ہاں جی تو لہٰذا جو بندے کو جو رب رب حلیم بڑے پیار و محبت اور مشقت سے اپنی طرف بلاتا ہے ان گیارہ موارد میں سے چند موارد جو ہے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ بعض جو زیادہ طلانی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سے مقدس قرآن مجید میں مندر جیز اسما کے ساتھ بیان ہوا ہے یہ اسم اکیلا نہیں اسم کے ساتھ ساتھ زیادہ تر بیان بیان ہوا ہے نمبر ایک جو ہے نمبر ایک اس میں غفور کے ساتھ الحلیم اس مقدر مقدس ذکر ہوا ہے اللہ غفور حلیم یہ سورہ بقرہ کے نمبر دو سو پچیس ہے اللہ فرماتے میں اللہ جو ہے بہت زیادہ بچنے والا اور نہایت پر ہوں اور نمبر دو اس میں الغنی کے ساتھ بھی اس مقدس ذکر ہوا ہے اللہ و اللہ غنی حلیم اللہ جو ہے بے نیاز بے اور بردوار ہے ہاں جی بے نیاز اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ انتم الفر اللہ الغنی الحمید تم سب اللہ کا محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے اور ہمیشہ محتاج ہے لیکن اللہ جو ہے وہ بے نیاز ملق ہے اور نہایت بردوار ہے یہ آج جو سر بقرا کے آج نمبر دو سو تریسٹھ ہے نمبر تین اس میں العلیم کے ساتھ بھی اس مقدس آیا ہے وہ ان اللہ اللہ علیم الحلیم حس کے آج نمبر ففٹی نائن انسٹھ اللہ رب شک اللہ تعالیٰ کے ذات خوب جاننے والا دانا اور بردبار ذات ہے نمبر چار جو اس میں اشکور کے ساتھ یہ بھی مقدس ہے واللہ شکور حلیم ستارہ ہے اللہ تعالیٰ جن اللہ اللہ کے شکور بڑا قادر شناز قادر دان اور بردوار ہے شاکر تو بندے کو ہونا چاہیے نا لیکن اللہ ہیں میں شاکور ہوں یعنی قادر دان ہوں بندہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کا قادر کرتا ہے اللہ کی قدر کے یہ کو وہ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں ہماری سوچ اور فہم سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب اور عجیب دیتے ہیں چونکہ وہ شکور و بندو کی نیک کی قدر فرماتا ہے تو اس سے مقدس الحلیم کا الغفور یعنی غفران کے ہونا بتاتا ہے تو اسی سے مقدس جو ہے الحلیم کا جو ہے اللہ حلیم ہونے کا مطلب یہ غبور اور غفران کا کے ہونا بتلاتا ہے کہ وہ اللہ بہت بچنے والا اور اف کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جلد عذاب نہ دینا اس لیے ہے کہ اس کی مغفرت بندے کو توبہ کی محلت ادا کرتا ہے اور وہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بچ دیتا ہے کیونکہ حلم کی بنیاد پر محلت مل جاتا ہے محلت کی بنیاد پر توبہ کرنے کا فرصت مل جاتا ہے اور بندہ پھر توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے گناہوں کو باس دیتے ہیں اس کو اس نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا اس نے ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا اس نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا یہ انسان بدبخ ہے کہ وہ بس ہاں جی اس کی پوری کوشش یہ کہ میں جہنم میں جاؤں ہر صورت جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہر قسم کے وہ راستے ہمیں فراہم کرتے ہیں کہ بندہ راستہ پر چل کر جنت میں پہنچ جائے غنی کے جو ہے ہاں غنی ان کے حلم کا ہونا اللہ غنی ہونے کے ساتھ حلم کا ہونا بدلاتا ہے کہ رب العالمین کو ایزا دینے والے اللہ کو ہاں جی کرنے والے کفر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بالکل حقیر و ذلیل ہے ہاں جی، ساتھ علم کو ہونا بردباری کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کے ساتھ علم کو ہونا بردباری کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سب کچھ پتہ ہو پتا ہوتے ہوئے اس کا موقع نہیں کر رہا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملتی دنیا میں بہت سے مجرم ہوتے ہیں اور کے حکمرانوں کو پتہ نہ ہونے وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اس کو بندے کے والی میں اس کی تمام کام چھوٹے بڑے ہر چیز کو اس کے علم میں اچھے برے لیکن پھر بھی وہ اللہ جو ہے حلیم ہے ہاں جی، لہٰذا یہاں فرمایا علم کے ساتھ یعنی علیم حلیم ہونے کا مطلب یہ ہے علم کے ساتھ علم کا ہونا بردباری کے انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سب کچھ پتا اس کا مواخذہ نہیں کر رہا ہے اور شکور کے ساتھ کی ترکیب ظاہر کرتی ہے شکور بنا کے ساتھ حلم کا آنے کا مطلب یہ ہے شکور کے ساتھ حلم کی ترکیب ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو قبول فرماتا ہے بندے کی ان کو بڑھاتا ہے اور اعمال سیاح کے کفارہ میں آہستگی کے ساتھ زمان مستقبل تک اصلاح کی مہلت عطا فرماتا ہے یہ توضیحات اس میں الغفور کا مختلف اسماء کے ساتھ ہونے کی توضیحات جو ہے کتاب خصوصیات اسماء الحسنہ کی صفحہ نمبر تین سو بیس پر ہے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر آج نمبر پانچ واللہ علم ان اللہ غفور الرحیم سورہ توبہ کے نمبر پینتیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بندے مومن جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ جان اللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے اللہ تم سب تم سب جان لو کہ یقیناً اللہ یقین اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے اذان گرامی شاہد کے ذیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کو پہچانے اس عظیم اللہ کو اس مہربان اللہ کو پہچانے اور پہچان کر بمارفت اللہ تعالیٰ کی جم بندگی کریں تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کی صفات کیسی ہے اس کو جاننے کے لیے سب سے بہترین جو ہے ماخذ قرآن پاک ہے جب جی؟ قرآن پاک جو سو فیصد بدون شک شبہ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کسی مسلمان کو شک نہیں ہے تو اس کتاب کے اندر جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے ان اللہ علیہ علیم حکیم اور فرماتے ہیں والم بندگان خدا بانج جان لو بے شک ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بنہت بردوار ہے تو یہیں صاحب اپنے اللہ کو پہچانو جانے گرامی کہ وہ اللہ جس کے سامنے میں سرز ہوں وہ کیسا اللہ ہے وہ کتنا مہربان ہے کتنے کریم ہے کتنا لطف و کرم کرنے والا ہے کتنے آف درگزر کرنے والا ہے ہاں جی اس کو ان آیتوں کے جب اللہ خود خود فرما فرما رہے رہے ہیں ان اللہ غفور خوش پھر آپ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ بھی محب اللہ فرماتے میں بہت باشنے والا ہوں غفور میں بہت بردبار ہوں میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں اللہ کی جو ہے نا بہت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں جس طرح جو ایک بچے کی بہت اور بڑوں کے بہت میں آسمان زمین فرق ہے ایسے ہی ہماری بہت اور اللہ تعالیٰ کے بہت میں آسمان زمین فرق ہے اللہ نے فرمایا میں بہت والا میں بردبار ہوں اس بہت کا معنی مفہوم اس کے وسعت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی جانتے ہیں یا وہ ہستیاں جیسے الہی اللہ کے کوئی مقرر بندہ فرشتے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے نواز الحسنہ کی وسعت سے آگاہ فرمایا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں ہم تو نہایت اس کے ایک سرسری مفہوم تک جانتے ہیں ہاں جی لیکن تدبر کریں تو آپ کو اس ماحول سے بہت بڑی مفہوم مطالب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اللہ کی آپ کو معرفت ہوگی اور مرحت ہوگی وہ اللہ جس کے سامنے میں سر سجو سجود ہوں وہ نہایت مہربان ہے بڑا قدردان ہے بہت بردبار ہے ہاں جی جو ہے وہ بے نیاز بادشاہ ہے وہ اور بس کو بندے کے ہر چیز کا علم ہے بندہ اپنے کوئی عمل اس سے چھپا کر نہیں کر سکتا اللہ کو یہ سب پتا ہونے کے باوجود وہ بندے کے مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اس کے توبے کی طرف دعوت دیتا ہے توبے کے تحفے دیتا ہے توبے کا مہلت دیتا ہے تو یہ سب اندازہ کرے وہ اللہ جس کے سامنے ہم سجود وہ کتنا مہربان گرام لہٰذا میں نسم نکات کے ساتھ آج کے کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت عطا فرمائے